سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ مزی والا آدمی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے شرماتا تھا اس لیے میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا بس انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عضو خاص اور خصیتین کو دھو کر وضو کر لیا کرو حدیث نمبر چار سو پچپن مسند احمد